یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جناؤ اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے ایک کام میں ہم تمہاری مان گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے